حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار اللہ کی راہ میں نکلا اسے جتنا گرد و غبار پہنچے گا قیامت کے دن اسے اتنی کستوری ملے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچھتر